انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے مدت متعین فرما دی ہے کہ ہر چالیس دن کے اندر ناخن کاٹ لیں مونچھیں کتروا لیں اور ناف سے نیچے کے بال مونڈ لیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاون یہ حدیث صحیح ہے